ابو طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائزہ تھیں طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس متعلقہ بیوی سے رجوع کرے پھر اسے حالت توہر میں یا حالت حمل میں طلاق دے حمل میں طلاق دی جائے گی تو وضع حمل تک آسانی سے عدت کا شمار ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انسٹھ